اور ذکر کیجیے کتاب میں مریم مریم کا یہ دن تبازت من اہلیہ مکان شرقیہ جب وہ علیحدہ ہوئی اپنے مکان میں شرقی جانب میں مشرق کی جانب جب علیحدہ ہوئی مکان کے بڑا مکان تھا اسی حصے میں پورب کی طرف مشرق کی طرف حضرت مریم رضی اللہ عنہ الگ ہوئی علیحدہ ہوئی مقصد کیا ہے علماء نے دو مقصد بیان کیے ہیں ایک تو یہ مقصد تھا غسل کرنے کے لیے تشریف لے گئی تھی دوسرا مقصد یہ تھا کہ تنہائی میں عبادت کرنے کے لیے تشریف لے گئی تھی اس وقت کے اعتبار سے جو عبادت طریقہ رائج تھا تو عبادت کرنے کے لیے تشریف لے گئی تھی علماء کے دونوں قول ہیں مفسرین کے عبادت کرنے کے لیے علیحدہ ہوئی خستم دونوں شجاب بس لیا اپنے اور گھر والوں کے بیچ میں پردہ اس زمانے میں تو غسل خانوں کا رواج ہے وہاں غسل خانے بنے ہوتے ہیں اس کے بہت دنوں پہلے ابھی سو سال پہلے غسل خانوں کا انتظام انتظام اتنا انتظام نہیں تھا اور یہ واقعہ تو بہت پہلے کا ہے یعنی تقریباً یہ واقعہ انیس سو سال پہلے کا چودہ سو سال حضور پاک عیصلہ السلام ہو گئے چودہ سو تیس سال اور پانچ سو سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو چودہ پانچ انیس انیس سو تیس سال پہلے کا واقعہ ہے اس وقت میں غسل خانے وغیرہ کا انتظام نہیں تھا بلکہ کوئی غسل کرتا تھا تو کپڑے وغیرہ کی آڑ کر لیتا تو وہی مکان کے اندر ایک حجاب کر لیا آڑ بنا لیا چاہے وہ غسل خانے کے لیے ہو یا عبادت کے لیے ہو فرسلنا و روحانہ روحنا فتح مس رہا بشرن سویہ بس بھیجا ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو روح سے مرادیاں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام ہے کہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا فتح مسل اللہ بشرن سویہ بس شکل اختیار کر لی انہوں نے ایک کامل انسان کی یعنی ایک آدمی کی شکل اختیار کر لی چونکہ اگر فرشتے کی شکل میں جاتے تو حضرت مریم ڈر جاتی جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جب علیہ السلام اپنی اصلی ہے دکھائی تو حضور پاک علیہ السلام السلام پر بھی تو اس لیے اصلی حالت میں صاحب نہیں آیا بلکہ انسانی کامل انسانی شکل میں تشریف لائے روٹ سے مراد یہاں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام قالت انی اعوذ بالرحمن من کا ان کنت تقیہ کہنے کے اللہ کی پناہ بے شک میں اللہ کی پناہ پکڑتی ہوں رحمان رحمان کی پڑھا کر تو من کا تجھ سے ان کن تقیہ اگر ہے تو ڈرنے والا اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو میں اللہ کی پناہ پکڑتی ہوں یعنی یہاں میری خلوت گاہ میں تنہائی میں آدمی کیسے آ گیا کیونکہ وہاں کو دوسرا نہیں تھا خلوت تو تنہائی تھی اس لیے جب آدمی کو دیکھا تو حضرت مریم علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتی ہوں اور اللہ سے تو ڈر اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو اللہ سے ڈر ایک تو یہ شرطیہ شرط ہے کہ اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے اور دوسرے یہ ہے کہ بعض اللہ ان مبالغہ کے لیے یعنی حضرت مریم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور تم بے پردہ اس طرح سے جب کہ یہاں کوئی مرد نہیں موجود ہے متا چاہے متقی ہی کیوں نہ ہو چاہے متقی ہی کیوں نہ ہو لیکن یہاں کیا معلوم ہوا بے پردگی متقی کے لیے بھی حرام متقی کے لیے بھی بے پردہ ہونا ہے سیل لیے لکھا ہے اگر کوئی عورت کسی پیر سے بیت ہو جائے اس عورت کو بھی پردہ پیر سے فرض ہے پیر سے بے پردگی جائز نہیں ہے سب کے پیر حضرت نبی کریم علیہ السلام السلام تھے لیکن نبی کریم علیہ السلام السلام بھی پردہ فرماتے تھے عورتوں سے جو بخاری شریف کی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ عورتیں آئیں اور انہوں نے بیت کرنے کی خواہش کی بیت ہونے کی خواہش کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیت فرمایا یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بیت کرتے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ہاتھ میں مسافہ نہیں کیا یعنی عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا بیت کرتے وقت میں بلکہ صرف کلمات بیت کہلا دیے بیت کے کلمات کہلاتی ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا کیا مطلب ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے عورتوں کو بیت کرنا حرام ہے اس لیے پردہ پیر سے بھی فرض ہے جس طرح سے یہاں حضرت مریم نے فرمایا کہ اگرچہ تم متقی اور پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو چونکہ جبری علیہ السلام نورانی چہرہ تشریف لائے تھے تقوی اور پرہیزگاری کے آثار چہرے سے نمایاں تھے نہایت اعلیٰ درجے کا تقوی چمک رہا تھا تو فرمایا چاہے تم متقی اور پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو لیکن میرے خلوت میں کیوں آئے میں اللہ کی پناہ پکڑتی ہوں تم سے اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ پردہ ہر ایک کے فرض ہے متقی ہو گئے ہو بات آخری ہو گئی جب نبی سے پردہ اور تو فرض تھا تو ظاہر ہے کہ ہر ایک سے پردہ فرض ہے بہت بعض لوگوں پر پیر لوگ عورتوں سے پردہ نہیں کرتے ہیں یہ حرام ہے یہ جائز نہیں ہے گناہ کی بات ہے ان کو توبہ کرنی چاہیے توبہ سے اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں کتنا ہی بڑا گناہ ہو جائے لیکن اگر انسان سچی توبہ کر لیتا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں حتیٰ کہ اگر کسی سے زنا بھی ہو جائے اور وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اگر کوئی شراب پی لے اور سچی توبہ کر لے وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو معاف نہ ہوتا ہو معافی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے معافی سے مایوس ہونا صرف شیطان کا کام ہے شیطان معافی سے محروم رہتا ہے باقی کوئی محروم مایوس نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ بلکہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ جب مجھ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ فرلی کہتا ہے تو اس وقت میری کیفیت ایسی ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے ساتھ فرمایا کہ جیسے ایک آدمی کے پاس ایک اونٹ ہو اور وہ اونٹ جنگل میں ہاں، اس کے اوپر سامان ہو کھانے کا پانی کا اور بیابان جنگل ہو ریت ہی ریت ہو کہیں پانی کا نام و نشان نہ ہو کوئی کھانے کی چیز نہ ہو ایسے ریتیلے بیابان حالت میں اس کا اونٹ ایک دم سے گم ہو جائے اسی اونٹ کے اوپر پانی ہے اسی اونٹ کے اوپر کھانا ہے تو وہ بہت کوشش کرے گا پانی تلاش کرے کہیں پانی مل جائے پی لے لیکن جب چلے گا اور پھرے گا اور وہاں ریت اور دھول کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آئے گی تو تھک کر کے ایک وقت میں بیٹھ جائے گا آگے موت کے انتظار میں کہ اب پانی کی پیاس شدت لگ گئی تلاش کرنے میں پانی کے تو چلا پھر اور پیاس پیاس لگ گئی تو پیاس کی شدت پہ مرنے کے لیے بیٹھ جائے گا اور وہ حضور فرماتے ہیں لیٹ گیا کہ اب تو مرنا ہی ہے پانی نہیں ملے کھانا میرا مرنا ہی ہے وہ لیٹ گیا لیٹ کے جب اٹھتا ہے جب اس کی اچانک آنکھ پڑتی ہے تو دیکھتا ہے اس کا ساز و سامان سے پانی سے کھانے سے لدا ہوا اس کے سامنے پڑا تو حضور نے فرمایا کہ بتاؤ بھائی کتنی خوشی ہوگی تو بولو ہوگی نہیں ہوگی جان بچ گئی سو نظیم خوشی ہوگی نہیں ہوگی کتنی خوشی ہوگی حضور نے فرمایا اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے معافی مانگتا جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے کہتا ہے اللہ مغفر لی اللہ معاف دے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں جتنا بندہ بھرے ہوئے اپنے اونٹ کو دیکھ کر کے خوش ہو میرے بھائی دوست رجوگ اللہ کو ہمارے معافی کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ تو کہتے ہو خالی گناہ ہی کرے گا دیکھو گناہ تو ہو گیا ہم نے نفس رکھا تھا تو کوئی بات نہیں کیونکہ ہم نے اس کو پیدا کیا تھا تو اس کے ساتھ میں نفس رکھ دیا تھا جب نفس رکھ دیا تو گناہ تو ہو جائے گا ہو گیا ہے لیکن دیکھو میرے سامنے رو کیسا دیکھو میرے سامنے کہے کیا رہا اللہ فل اس کا یقین ہے کہ کوئی اللہ اگر یقین نہ ہوتا تو معافی کیوں مانتا تو اس کا یقین ہے اللہ کے اوپر یہ جانتا ہے کیونکہ ہے معاف کرنے والا جب اس نے جان لیا کہ ہے کوئی معاف کرنے والا تو مجھے بھی اپنی ذات کے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا بھائی توبہ کرنے سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے ارے بھائی کفر اور شرک بھی معاف ہو جاتا ہے شرک مرنے کے بعد نہیں معاف ہوگا لیکن دنیا کے اندر اگر وہ شرک ہو جائے اور کلمہ پھر سے پڑھ لے سچی توبہ کر لے تو وہ بھی معاف ہو جائے ایک آدمی پکا مشرق ہے کلمہ پڑھ لے سارا ختم شرک ایک آدمی کافر ہے کلمہ پڑھ لے کفر ختم اس کا دنیا کے اندر جب تک زندگی ہے تو کفر سے بھی نکلنے کا راستہ ہے شرک سے بھی نکلنے کا راستہ ہے بڑے سے بڑے ڈاکو اور چور کے لیے بھی راستہ ہے آپ نہیں سنا حضیران بہت بڑا ڈاکو تھا اور اس نے توبہ کر لی تو بہت بڑا ولی اللہ بن گیا ہاں۔ بہت بڑا ولی اللہ بن گیا کتنا بڑا بالو ایک بار حضرت حسن بصری کیا جب حسن حسری کا حسن بصری کا تو بیت ہوا تھا حسن بصری پی رہے ہیں اور یہ مرید ہے ایک دن ندی کے کنارے کھڑے ہوئے تھے دونوں لوگ کشتی کے انتظار میں حسن بصری بھی اور فضیل ان کو بھی جانا ان کو بھی جانا اس پار بہت دیر تک باتیں کرتے رہے پھر فضیل لگا کہ حضرت ہم چلتے ہیں کہہ کہ کشتی نہیں ہے کیسے چلتے ہو ہم تو جو روز ہنسے جاتے ہیں چنانچہ کشت پانی کے اوپر نکل گئے تیرتے ہوئے نہیں پانی کے اوپر چلتے ہوئے نکل گئے حسن بصری بیٹھے رہے جب کشتی آئی تو اس کشتی بیٹھے اور پار کیا دیکھیے یہ مقام مل گیا کتنے بڑے ڈاکو کو اتنی بڑی کرامت حاصل ہو گئی کہ پانی کے اوپر چلنے لگا بہت بڑے ڈاکو تھے یہاں خدا ابن عیاض اسی طرح سے زانیوں کے واقعات ہیں شرابیوں کے بعد مالک ابن دینار بہت بڑے شرابی تھے ان کا واقعہ ہے وہ بہت بڑے ولی بن گئے بے شرحافی تو کوئی بھی آدمی سچی توبہ کرے تو وہ مقام حاصل کر سکتا ہے میرے محترم دوستوں بزرگ لیکن یہاں پر کم فہموں کو ایک مغالطہ ہو گیا جو جاہل صوفی تھے صوفیات تھے ان کو مغالطہ ہو گیا وہ کہنے لگے دیکھو یہاں پر مرید کا مقام بڑھ گیا پیر سے پیر صاحب تو کھڑے رہ گئے مرید صاحب آنے پہ چلے گئے مغالطہ ہو گیا ان کو صوفیہ کے دو مقام ہیں ایک نزول ایک عروج عروج سے نزول افضل ہے لہذا حضرت حسن بصری نزول میں تھے اور حضرت فضیل ابن عروج میں تھے اور ہمارے یہاں ہے افضل حسن بصری افضل مقام میں تھے حضرت حسن بصری افضل مقام میں تھے بعض لوگوں نے کہا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا روئی نہیں بالکل اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اولاد کے غم پہ روئے تو کیا مطلب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اونچا ہے اس لیے کہ نزول اس کو کہتے ہیں کہ ولایت کی جب انتہا کو آدمی پہنچنے والا ہوتا ہے تو بالکل عام انسانوں کے جذب ہو جاتا ہے جیسے نبی کریم علیہ السلام عام انسانوں میں رہتے تھے عام انسانوں میں کھاتے تھے یعنی کوئی تفاوت تھا ہی نہیں نہ کوئی تکلف تھا نہ کوئی تفاوت تھا پہچاننا مشکل تھا چنانچہ مدینے میں حضور تشریف لے گئے تو لوگ پہچان نہیں پائے نبی کون سید خیبر سے مسافہ کرنے لگے مسافہ بھی کر لیا مسافہ ہو گیا تو انہوں نے اپنا کپڑا حضور کے سر پہ لے کے دیکھو نبی ہیں ایسے ایسے بالکل بے تکلف رہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جتنے بڑا ولی ہوگا اتنے اس کے اندر تکلف نہیں ہوگا جب نزول کو پہنچ جائے گا تبھی اس کے ولایت کی تکمیل ہوگی اس کے اندر پھر تفوت نہیں رہے گا اگر سبھی لوگ ناس چلیں تو وہ بھی کشتی سے چلے گا بالکل وہ حالانکہ حسن بصری چاہتے تو پانی پتھر ہو جاتا اسی وقت وہ تو خالی اتر گئے تھے حسن بصری تو پانی پتھر ہو جاتا لیکن جو جس کمال کا جب اونچے درجے ہو جاتا ہے نزول اس کے اندر ہو جاتا ہے عام لوگوں کا رہتا ہے اس لیے مقام یہاں جو کاملین ہیں انہوں نے فرمایا کہ حسن بصری کا بڑا ہوا اس لیے حسن بصری مقام نزول میں تھے لیکن جو جاہل صوفیاں ہیں انہوں نے کیا سمجھ لیا کہ فضیل مقام حسن بصری بڑا گیا میں کہہ رہا تھا کہ بھائی چاہے کوئی متقی ہو لیکن پڑھتا اسے بھی پڑھتا انما مانا رسول ربك لاهب لك غلاما کے غلام کہہ لے کہ میں اللہ کا رسول ہوں میں فرشتہ ہوں تیرے رب کا لہاب لکی غلام منظک میں دینے کے لیے آیا ہوں تجھے ایک فرزند میں تجھے فرزند دینے کے لیے آیا ہوں میں انسان نہیں ہوں انسانی شکل میں آیا ہوں لیکن میں اللہ کا فرشتہ اور جبریل ہوں میں آپ کو ایک اولاد دینے کے آیا ہوں ایک پسر دینے کے لیے آیا ایک میں غلام دینے کے لیے آیا ہوں قالت یقون یقوم غلام ولم یم سسنی بشر بغیہ کہ یہ کیسے ہو جائے گا مجھے ایک بچہ جبکہ میں جب کہ نہیں چھوا ہے مجھ کو کسی مرد نے کسی آدمی نے آج تک چھوا بھی نہیں ہے یعنی یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ کسی نے کوئی ذنا کیا ہو کسی مرد کا میرے ہاتھ بھی نہیں لگا ہے کیونکہ نبی کی پر پرورش پہ رہتی تھی تو ظاہر ہے کہ ان کو کون چھو سکتا ہے اور مجھے کسی نے چھوا بھی نہیں ہے لہٰذا تمہیں کیا کہتے ہو کہ ہم لڑکا ہو جائے گا لڑکا کیسے ہو سکتا ہے بلا میں کو بغیر اور نہ میں سنا کار ہوں نہ تو کسی نے ہم کو چھوا ہے اور نام ہم سے ہیں ذرا بھی ہم سے کبھی نہیں ہوا حضرت جبری علیہ السلام کا اسی طرح سے ہوگا یہ تو یہ تو ہو کر رہے گا فرمایا تیرا رب تیرا رب جو ہے وہ اس کے اوپر آسان ہے تیرے لیے تو مشکل لگ رہا ہے لیکن جو تیرا رب ہے اس کے لیے آسان ہے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے سیوا رحم رحمت تاکہ بنائیں اس کو لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت وکانہ امرم مقصیہ اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے یہ طے ہو چکا ہے کہ بغیر شوہر کے لڑکا ہوگا بغیر شوہر کے اولاد ہوگی یہ اللہ کی طرف سے طے ہو چکا ہے فحملت ہو فن تبدت من ہو مکان بس حاملہ ہو گئی کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے گرے میں پھونک ماری بس اسی پھونک سے حمل قرار پا گیا بعض علماء لکھا ہے کہ منہ میں پھونک ماری بعض علماء لکھا ہے کہ گرے میں پھونک ماری حضرت جبری علیہ السلام نے پھونک ماری اس پھونک کی برکت سے حمل قرار پا گیا حمل قرار پایا تو فن تبدت بھی مکانن سرقیہ تو اپنے حمل کو لے کر کے وہ دور نکل گئی یعنی مکان سے باہر کسی دور جگہ میں چلی گئی شہر کے باہر گاؤں یا قصبہ یا شہر جو بھی وہ اس وقت میں اس کے باہر چلی گئی چونکہ یہاں یہ ڈر تھا کہ لوگ حمل دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ حمل کیسا شادی ہوئی نہیں ابھی فجا نخلا بس درد ذہ شروع ہو بچہ پیدا ہونے کے وقت میں جو درد ذہ شروع ہوتا ہے وہ درد ذہ شروع ہو اور ایک کھجور کے درخت کے نیچے کی طرف تھی کھجور کی درخت کی طرف بیٹھی ہوئی تھی جڑ کی طرف بس وہیں پہ درد ذہ شروع ہوا قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیم منسیا درد زہ اتنی شدید ہوتی ہے اتنی شدید ہوتی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہو گئیں اور بےتاب ہو گئیں یا تنی کاش کہ میں مت تو مر گئی ہوتی قبل هذا اس سے پہلے وکن تو نسیم منسی اور میں بھولی بسری ہو گئی لوگ مجھے بھول چکے ہوتے کاش کہ میں مر گئی ہوتی اور لوگ مجھے بھول گئے ہوتے کہ یہ کوئی مریم بھی تھی علماء لکھا ہے ایک تو درد ضح ہو رہا تھا اس کی بڑی تکلیف تھی شدت تکلیف تھی اور دوسرے غم یہ بھی لاحق تھا کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے کوئی بچہ پیدا ہو جائے گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے لوگ مجھے کیا یہ بھی غم تھا دو غموں کی وجہ سے بات فرمائی کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی مر جاتی اور لوگ مجھے نصیب منسیہ ہو جاتے بھول بھلا چکے ہوتے میں کاش اب بہت پہلے مر گئی ہوتی اور لوگ مجھے بھول چکے ہوتے اس دن سے یہ بہتر تھا کہ جو مجھے درد ہو رہی ہے زہر کی بچہ پیدا ہونے کی اور یہ بدنامی کا خوف ہے قد جعل ربك تحتك سریا پس ندا کیا ہم نے اس کو من تحت یا اس کے نیچے سے یعنی جبری علیہ السلام نے پھر آواز دیا اس کو اور اس کے نیچے سے کہا کہ جبری علیہ السلام چونکہ قریب اور سامنے نہیں گئے چونکہ بچہ پیدا ہونے کے وقت میں تکلیف کی درد ذہ میں کبھی کوئی سطر کھل سکتا ہے عورت کا جب درد ذہ ہوتی ہے ظاہر ہے اور وہاں پر درد ذہ کے وقت میں آپ بدن دوسری عورتیں ہوتی ہیں تسلی دلاتی ہیں بچہ پیدا ہونے کے وقت میں لیکن جو وہاں کوئی ہے نہیں صرف تنہا حضرت مریم ہے اور وہاں کوئی نہیں ہے اس لیے ایک یہ بھی ہے کہ غم تھا کہ ایسے وقت میں جب کہ درد زہر آؤ کوئی دوسرا معاون نہ ہو اس کا بھی اثر بہت طبیعت پہ تھا تو حضرت جبری علیہ السلام نے سوچا کہ اس تکلیف میں اور پریشانی بھی کوئی دوسرا معاون بھی نہیں ہے ہو سکتا کوئی کپڑا ان کا سطر سے ہٹ جائے اور ان کو حیا آ جائے حضرت جبریل علیہ السلام فرشتہ ہیں ان کے اندر نفس نہیں ہے ان کے اندر خواہش نہیں ہے وہ جسم کا کوئی بھی حصہ دیکھیں اس لیے ان کے وہ خواہش نہیں پیدا ہوگی لیکن پھر بھی حیا اور خاص کر کے انسانی شکل میں ہوں گے تو حضرت مریم کو حیا آئے گی کہ میرا فلاں کوئی آدمی بیٹھا ہو اس کا کپڑا کچھ کھلا ہوا ہو اور کوئی دوسرا آ جائے دیکھ لے تو اس کو حیاتی ہے تو اس لیے مریم علیہ السلام کو ہے آ سکتی ہے اس لیے نیچے سے یعنی جہاں پر ہوتی اس کے نیچے علیحدہ سے دوسرے تھوڑا نیچے سے حضرت جبری علیہ السلام نے کہا اللہ کی نہ خوف کر قد جعل تحت کی سریا اور بنا دیا تیرے پروردگار نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ پانی ابال دیا ہے ابال دیا ہے ذرا نیچے تم نے دیکھ تیرے نیچے اللہ نے ایک چشمہ ابال دیا ہے پانی دے دیا ہے اس لیے درد ذہ کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو پانی اللہ نے پانی کا بھی انتظام کر دیا ہے بحثی علیہ کا بے نخلت تو ساقت علیہ کا رتبن جی اور جس تو جس کھجور کے جڑ میں بیٹھی ہوئی ہے اس کی جڑ کو پکڑ کے ذرا ہلا جیسے ہی لائے گی بس تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی ان کھجوروں کو کھا لو اور پانی کو پی لو یہاں پر آپ مطلب آدمی کھانا پہلے کھاتا ہے پانی بعد میں پیتا ہے لیکن اللہ نے پانی کا تذکرہ پہلے کیا اور کھانے کا تذکرہ بعد میں کیا کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور قد جعل ابو کی تحت کی سریا اور تحقیق کے بنا دیا تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ وہ حسی علیہ کا بے نخلا اور پھر درختوں کو ہلا درخت کو ہلا اپنے پیڑ کے کھجور کے تو ساقت علیہ کا رتبن جنیا تو تیرے اوپر گریں گی پکی ہوئی کھجور ہے کیا مطلب ہے کہ پانی انسان پانی کا انتظام پہلے کر لیتا ہے کھانا بعد میں کھاتا ہے حالانکہ کھانا شروع پہلے کرتا ہے پانی بیچ میں پیے گا لیکن پانی کا انتظام پہلے کر لیتا ہے اس لیے کہ پانی جب پیس بیچ میں پیاس لگے گی اور پانی نہیں ہوگا تو پھر پریشانی ہوگی کبھی کبھی کھانا جو ہے گلے میں اٹک جاتا ہے وہ پانی کے ذریعے سے اندر جاتا ہے اس لیے پانی کا انتظام پہلے اور بعد میں کھانا اللہ تعالیٰ نے بھی انتظام کیا کہ پانی کا انتظام پہلے کیا کھانے کا انتظام بعد میں کیا اور یہ کھجوروں کا وقت نہیں تھا یہ جو وقت تھا یہ کھجوروں کا وقت نہیں تھا جس وقت میں کھجوریں تازی گرے گی یہ کھجوروں کی فصل نہیں تھی یہ حضرت مریم کا موج کرامت تھی حضرت مریم کی یہ کرامت تھی یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا چونکہ عیسیٰ ہونے والے نبی تھے یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا یہ حضرت مریم کی کرامت تھی کہ بغیر فصل کے اللہ تعالیٰ نے تازی کھجوریں دے دی اللہ نے فرمایا فقولی وشربی وقر آئینہ بس کھاؤ اور پیو کھجوروں کو کھاؤ اور پانی کو پیو وقری آئینہ اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرو یعنی کھا پی کر کے آنکھوں کو ٹھنڈا کرو کھجوروں کو کھا لو اور پانی کو پی لو تاکہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں کھانے اور پانی سے بھی اور اولاد کو دیکھنے سے بھی لہذا جو بچہ پیدا ہوا اس کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرو فعما تری فعما تارا جن من الباشری احدا بس جب کوئی دیکھے بشر تم میں کوئی آدمی تم کو دیکھے اگر تم کو کوئی آدمی دیکھے اور وہ پوچھے بھی یہ کیا ہوا یہ کیا کیا تم نے فقولی بس کہو انی نظر انحمٰن سوما بے شک میں نے اپنے رب کے لیے روزہ رکھا ہے فلن اکلم اليوم انسیا بس میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی میں نے روزہ مان لیا کہ کسی انسان سے نہیں بولوں گی پہلی امتوں میں نہ بولنے کا روزہ جائز تھا اس امت میں نہ بولنے کا روزہ رکھنا حرام ہے لہذا کا روزہ رکھ لیجیے فعادت بھی ہی قوم تحمل بس آئی اپنے قوم میں بچے کو لے کر کے جب بچے کو قوم میں لے کر کے آئی تو قوم نے کیا کہا آلو یا مریم القد جیت تشعی ان فریہ کہنے لگے قوم کے لوگ اے مریم یہ بہت ایک طوفان لے کر کے آئی ہو ایک عجیب تماشا لے کر کے آئی ہو یعنی بہت جب برا کوئی کام کر ڈالتا ہے عربی میں اس وقت اس کو فریہ کہتے ہیں یعنی بہت گویا برا کام کر کے تم آئی ہو اور اس کے بعد کیا کہا یا اخت ہارون ما کان ابو کمرا اصو و ما کانت نا تم کے بغیہ اور تیرا بھائی جو ہارون تھا ماں کا اور اے اے ہارون کی بہن ہارون کے بھائی کا نام تھا اس پر ایک بار یہودیوں نے اعتراض کیا تھا کہ وہ ہارون علیہ السلام جو بھائی تھے وہ تو سو سال پہلے کم سے کم گزرے تھے لہذا یہاں ہارون کی بہن کیوں کہا تو جن یہودیوں نے صحابی سوال کیا تھا انہوں نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اور اللہ نے نشاد فرمایا ان سے کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے کہ نیک آدمیوں کے نام پر نام رکھے جاتے ہیں کیا مطلب یہ ہارون وہ نہیں ہے بلکہ ان کے بھائی کا نام ہارون تھا اور ہارون علیہ السلام کے نام پر نام رکھا گیا تھا جیسے آج بھی ہارون نام رکھا جاتا ہے تو اس کا ہارون کیوں ایک نبی کا نام ہارون ہے اس لیے رکھا جاتا ہے تو نیک آدمیوں کے نام پہ نام رکھے جاتے ہیں لہذا یہ ہارون علیہ السلام وہ مراد نہیں ہے جو نبی تھے یہ ہارون کے کوئی دوسرے ان کے بھائی کا نام تھا ماں کانا ابو کم راسوئن تیری تیرا باپ جو تھا وہ بھی برا آدمی نہیں تھا یعنی یہ بات باپ کے اندر بھی نہیں تھی باپ بھی غلط آدمی نہیں تھا باپ بھی کوئی بدکار نہیں تھا وہ ماں کانت امو کی بغیہ اور تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی تیرا ماں باپ بھی بدکار نہیں تھا اور تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی وہ دونوں شریف آدمی تھے تو تج سے اتنا بڑا جرم کیسے ثابت ہو گیا کہ ذرا بچہ لے کر کے آ گئی یعنی تو نے یہ کام کیوں کرا لیا قوم نے کہا تو اشارہ کر دیا انہوں نے اس بچے کی طرف جو گود میں بچہ تھا اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا کالو کئی فنکل من کا نہ فلم سے بھی ہم کیسے بات کریں اس بچے سے تو بھی گود میں ہے اس گود کے بچے سے ہم کیسے بات کریں یہ بات وہ کر ہی رہے تھے کہ ہم کیسے بات کریں کہ اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب اپنی ماں کی عزت اور آبرو کو تم بچاؤ اور تم خود بول پڑو چنانچہ بچہ کسی کے مخاطب کے بغیر خود بول پڑا یعنی سید عیسیٰ علیہ السلام خود بول پڑے اور کیا فرمایا گود میں ہیں قال انی عبد اللہ فرماتے ہیں کہ آپ داہنی کروٹ ماں کے دودھ کو چھوڑ دیا اور جس پر تھے داہنی کروٹ آپ ہو گئے اور ہاتھ پر کچھ ٹیک لگائی اور اس کے بعد فرمایا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں بے شک میں یہاں یہ بات بتا دیا کہ بہت سے لوگ مجھے کہیں گے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو سب سے پہلے جو زبان سے کلمہ نکلا وہ کیا نکلا انی عبد اللہ میں اللہ کا بیٹا ہوں میں اللہ اللہ کا بندہ ہوں بیٹا نہیں ہوں انی عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں بیٹا نہیں ہوں میرے پر الزام لگے گا آتانی الکتاب وجعلنی نبی اور بنایا مجھ کو اور دیے مجھ کو اللہ نے کتاب کتاب ملی تھی یعنی طور انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کتاب باقاعدہ ملی تھی بجالنی لک نبی اور بنایا مجھ کو نبی میں مجھ کو اب یہاں نے کہا بنایا مجھ کو نبی کیا گود میں جب پیدا اس وقت نبی تھے یہ ایسی بات سے حضور نے فرمایا کہ میں نبی تھا اس وقت میں جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے یعنی نبوت میری منتخب ہو چکی تھی اگرچہ ظہور چالیس سال کے بعد ہوا اسی طرح سے گود میں تھے لیکن نبوت ان کے لیے منتخب ہو چکی تھی اگرچہ ظہور بعد میں ہوا وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکن اینما نما کنتا اور بنایا مجھ کو مبارک جہاں بھی میں جہاں بھی رہوں گا اللہ مجھے مبارک ہی رکھے گا وہ اوسانی وصلت و اور وصیت کی مجھ کو نماز کی نماز کی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی یہاں وہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کبھی زکوٰۃ فرضی نہیں ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کو نہایت زاہد بزرگ تھے ایسے بزرگ تھے کہ جن پہ کبھی مال آئے نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاس ایک لوٹا رہتا تھا اور ایک تکیہ رہتی تھی بس اس کے علاوہ کوئی سان تکیہ جب لیٹتے تھے تو سو لیتے تھے اور لوٹے سے وضو کر لیتے تھے پانی پی لیتے تھے ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک آدمی سو رہا ہے اور تکیہ نہیں اپنے ہاتھ کو سر رکھے ہوئے کہنا اللہ اکبر ایک سامان میرے پاس زیادہ ہے تکیہ اس کو بھی اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا ایک دن دیکھا کہ صاحب پانی پی رہے تھے ندی سے چلو باندھ کر کے کہنے ہو گو لوٹا بھی زیادہ میرے پاس لوٹا بھی صدقہ کر دیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ تھا ہی نہیں اسی لیے ہر نبی کی وہ خاص بات مشہور ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد یعنی اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے تو عیسیٰ علیہ علیہ السلام کی زکوٰۃ فرضی نہیں ہوئی تو پھر اللہ نے زکوٰۃ کا کیوں حکم دیا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے نبی پہ زکوٰۃ فرض نہیں لیکن ہو سکتا ہے کسی امتی پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے اس لیے امتی کو زکوٰۃ کی نکالنے کا حکم ہوگا اور ممکن تھا جب سے قرآن نازل ہوا ان پہ یہ آیت نازل ہوئی ممکن تھا کبھی مالدار بھی ہو جاتے یا امتی کے پاس دولت لیکن زکوٰۃ کا حکم علماء نے لکھا ہے دو عبادتیں ہر امت پہ رہی نماز اور زکوٰۃ یہ تمام امتوں میں رہی ہے البتہ نماز کی حالت میں فرق تھا کسی امت میں صرف سجدے کی نماز تھی کسی امت میں صرف قیام کی نماز تھی کسی امت میں کوئی نماز تھی البتہ تمام امتوں کی جامع اس امت کو نماز ادا ادا کی گئی عطا کی گئی البتہ کسی امت کو اللہ نے رکو نہیں دیا رکو اس امت کی خصوصیت ہے اس لیے اللہ نے فرمایا آئی اللہ عامر کو مار را اے لوگوں رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ یہاں اللہ تعالیٰ نماز کے اندر جماعت اس اس آیت سے جماعت کا استعمال کیا جماعت سے نماز پڑھو لیکن رکو تو تذکرہ کیا سجدے کرتے تھے سجدہ زیادہ قیمتی تھا لیکن علماء نے یہ جواب لکھا ہے جو پچھلی امتوں میں رکو کسی امت میں نہیں تھا رکو اس امت کو خاص طریقے سے ملا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکو کا تذکرہ فرمایا کہ رکو کرنے والوں سے رکو کرو رکو کسی امت کو نہیں ملا باقی قیام قوت سجدہ یہ بہت سی امتوں کو علاحدہ تھا میں نماز کے اندر لیکن نماز تو ہر امت میں فرض تھی اور زکوٰۃ ہر امت میں فرض تھی ماں تم تو حیا جب تک کہ زندہ ہو وبرم بے والدتی اور بھلائی کرے بھلائی والد بھلائی کرنے والا ہوں والدہ کے ساتھ چونکہ والد ہے نہیں اس لیے خالی والدہ کا ذکر فرمایا آپ نے والدتی اپنی والدہ کے ساتھ ولم یہ جاننی جب بارن اور نہیں بنایا مجھ کو زبردست اور نہ بدبخت وسلام علیہ یوم وغیر اور سلامتی ہوئی میرے اوپر جس وقت میں پیدا ہوا و یوم آمود اور جس وقت میں مروں گا اس وقت سلامتی ہوگی و یوم یبعث حیا اور جس دن میں زندہ کیا جاؤں گا اس دن بھی سلامتی ہوگی جز اللہ علیہ سیدنا محمد رسول اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اے اللہ ہمارے سیاد کا حسنا سمت فرما اے اللہ جو گناہوں کے اے اللہ جو گناہ ہو گئے ہیں ان کی نحوستوں سے ان کی ذلتوں سے ہمیں حفاظت محفوظ فرما اے اللہ پوری امتوں کو محفوظ فرما اے اللہ ساری دنیا میں امت پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہے اے اللہ وہ گناہوں کا نتیجہ ہے اے اللہ گناہوں کو بخش دیجیے معاف کر دیجیے اللہ آپ تو معافی مانگنے سے خوش ہوتے ہیں اے اللہ ہم سب کے دل سے معافی مانگتے ہیں ہم سب خوش ہو جائیے صلی اللہ علیہ نبی الکریم